السلام علیکم introduction to public administration management کا یہ ٹوینٹی ففتھ لیکچر ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی بات اسی ٹاپک پر ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر یعنی اداروں میں جو انسانی وسائل ہیں انہی کے اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں آج اس ٹاپک کا لاسٹ لیکچر ہے امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز کو اچھی طرح سے سنا اور پڑھا ہوگا اور بکس اور اخبارات وغیرہ کنسلٹ کیے ہوں گے اور آپ اس ٹاپک پہ کافی حد تک کمفرٹیبل ہوں گے اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے اس میں زیادہ جو ایسپیکٹس ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں وہ اپلائیڈ ہیں آج جو ٹاپک ہے ہمارا جو ہمارا فائنل ہے ٹاپک ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ theoretical aspects of human resource management کی بات کی ہے اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے یعنی اس کے پبلک سیکٹر میں اس کے اپلائیڈ ایسپیکٹس جو ہیں وہ دیکھیں گے تو آج کے جو لیکچر کی آؤٹ لائن ہے یا جو لیکچر میں آج ہم بات چیت کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں آج کے لیکچر میں کور کی جائیں گی سو so, آج کے لیکچر میں جو ہم چیز زیادہ کور کریں گے وہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ادارے ہیں جو ریکروٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں پھر ہم پبلک سیکٹر میں پرفارمنس ایویلویشن جو ہے کس طرح سے کی جاتی ہے اس کو دیکھیں گے ایک کیا اس کے اپلائیڈ ایسپیکٹس ہیں اور پھر ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ ہے یا ٹریننگ کے ادارے کون سے ہیں اور کس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے اور کون سی ڈفرنٹ لیولس پر جو ٹریننگ دی جاتی ہے سول سروینٹس کو اس کے بارے میں بات چیت کریں گے اور اس طرح سے ہم آج جو ٹاپک ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا اس کو آج ہم کنکلوڈ کریں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے human resource management public sector میں یہ جو آپ ایک اس سلائیڈ میں ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ فیملیئر ڈائگرام ہے اور یہ ڈائگرام آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے اس کو صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ تمام اسٹیپس جو اس ڈائگرام میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا پبلک سیکٹر میں یا گورمنٹ سیکٹر میں کیا ان تمام چیزوں کو اس طرح سے فالو کیا جاتا ہے اور ایگزیکٹلی exactly یہی جو تھراٹیکل ایسپیکٹس ہیں یہ کور کیے جاتے ہیں پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what are the recruiting organization in public sector federal public service commission جو ہے وہ ریکروٹنگ اور سلیکٹنگ آرگنائزیشن ہے فار پبلک سیکٹر یعنی ہر سال federal public service commission examination لیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پبلک سیکٹر میں جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال اناؤنس کیا جاتا ہے کہ کس وقت امتحان جو ہیں وہ شروع ہوں گے اور جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ آکوپیشنل گروپس جو ہیں وہ تقریباً تیرہ چودہ کے قریب ہیں اور ان فورٹین آکوپیشنل گروپ جو آل پاکستان یونیفائڈ گریڈز جو ہیں ان کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ایگزامینیشنز آر ہیلڈ تو یہ ایک ادارہ ہے یہ تمام کام جو ہے ایگزامینیشن کا اور سلیکشن کا وہ کرتا ہے ینگ گریجویٹس جو ہیں تقریباً جن کی ایج 26 سال کے قریب ہوتی ہے وہ اس امتحان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی جو گورمنٹ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ there is a definition for civil servants civil servant act 1973 جس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سول سروینٹس کون ہیں تو یہ جن کی جو آلریڈی گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور جن کی عمر تیس سال کے قریب ہے وہ بھی اس امتحان میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی وہ اس ایگزامینیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر ایگزامینیشنز جو ہیں وہ تقریباً سکس مضامین جو ہیں کمپلسری ہوتے ہیں اور سکس جو ہیں وہ الیکٹو ہوتے ہیں اور ٹوٹل مارکس جو اس کے ہیں وہ تقریباً بارہ سو کے قریب ہیں بارہ سو مارکس ہوتے ہیں جس میں جن کو پاس کرنا ہوتا ہے اپلیکینٹس کو اور جب وہ پاس کر لیتے ہیں تو they take up their jobs in B S seventeen ایک میرٹ لسٹ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے اور جو لوگ اس امتحان کو پاس کر لیتے ہیں اور تقریباً vacancies are around from one fifty to two hundred کے قریب جو ہیں ویکینسیز کے لیے جن لوگوں نے امتحان دیا ہوتا ہے اس میں سے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے نا یہ جو سلیکشن ہے اس کی ان لوگوں کو پھر باقاعدہ جو ہے وہ جاب آفر کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وہ ادارہ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورس ایجنسی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیا ہے establishment division human resource management کا ادارہ ہے پبلک سیکٹر میں یہ ادارہ جو ہے جابس آفر کرتا ہے یعنی جو لوگ امتحان پاس کر لیتے ہیں ان کو پھر باقاعدہ طریقے سے جاب آفر جو ہے وہ کی جاتی ہے جاب آفر میں دونوں فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے یہ مل کر جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں اور جابس کو آفر کرتے ہیں اب جاب آفر اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ذمہ داری ہے وہ ہے ٹریننگ کی اور تین طرح کی ٹریننگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر آتی ہے ایک پری سروس ٹریننگ ہوتی ہے یعنی سروس جوائن کرنے سے پہلے پھر ایک مڈل لیول کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد سینئر لیول کی ٹریننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور یہ مختلف ادارے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے چل کے کہ یہ کون کون سے ادارے ہیں جو ڈفرنٹ لیولس کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں پبلک سیکٹر میں اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تمام جو آفیسرز ہیں جو مختلف آکوپیشنل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تمام سروس ریکارڈ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کی پروموشن ان کی ٹرانسفر ان کی سلیکشن ان تمام افسران کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر آتی یوں کہہ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا اس کو دوسرے الفاظ میں پرسنل ایڈمنسٹریشن کا ادارہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے یعنی پاکستان میں ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ میں امپلائڈ ہوتے ہیں بلکہ ان کی خدمات جو ہیں وہ پروونشل گورمنٹس کو بھی دی جاتی ہیں تو پروونشل گورنمنٹس کے کو جب وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو تمام سروس ریکارڈ ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے یہ تمام جو لوگ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر آتے ہیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح کی ٹریننگ ہے ٹریننگ دو طرح کی ہے گورمنٹ سیکٹر میں ایک ٹریننگ ہے جو کہ جنرلائز ٹریننگ ہے جنرلائز ٹریننگ کہہ لیں کہ مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے دوسری ٹریننگ جو ہے وہ اسپیشلائز ٹریننگ ہے جو جنرلائز ٹریننگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر آتی ہے لیکن جو اسپیشلائز ٹریننگ ہے اس کی ہم بات کریں گے کہ اسپیشلائز ٹریننگ کون کون سے ادارے جو ہیں انکم ٹیکس وغیرہ کے جو ادارے ہیں وہ اپنے ادارے کی ٹریننگ جو ہے وہ خود پرووائڈ کرتے ہیں تو ٹریننگ جو ہے وہ اسپیشلائز جو جنرل ٹریننگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر اور جو اسپیشلائز ٹریننگ ہے وہ ریسپیکٹو جو ادارے ہیں جیسے مثال کے طور پہ فورن سروس ہے تو وہ فورن سروس کے انڈر آتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ جو جب امتحان پاس کر لیتے ہیں یعنی جو جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ مقابلے کا امتحان پاس کر لیا یا کمپیٹیو ایگزامینیشن جو ہے کمپٹیشن کا جو ایگزام ہے جس میں تمام لوگ اپلائی کر لیتے ہیں تو جب یہ امتحان پاس کر لیتے ہیں تو اس وقت ایک ٹریننگ جو ہے ان افسران کو دی جاتی ہے اور سب سے پہلی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سول سروس اکیڈمی یعنی کامن ٹریننگ جو ہے جس میں کامن ٹریننگ سے مطلب ہے کہ تمام جو آکوپیشنل گروپس ہیں ان کے جو 150 ففٹی لوگ تقریباً ہر سال یہ ویری کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی کتنی ویکینسیز جو ہیں وہ فال کرتی ہیں ان بی ایس سیونٹین اور جتنی بھی وہ ویکینسیز میں جتنے مختلف آکوپیشنل گروپس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک کامن ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ کامن ٹریننگ جو ہے وہ سول سروس اکیڈمی میں یہ تربیت دی جاتی ہے اور سول سروس اکیڈمی جہاں پہ کامن ٹریننگ دی جاتی ہے وہ لوکیٹڈ ہے لاہور میں تو یہ کامن ٹریننگ جو ہے ان لوگوں کو سول سروس اکیڈمی میں دی جاتی ہے تمام آکوپیشنل گروپس کے جو لوگ جنہوں نے امتحان مقابلے کا پاس کیا ہوتا ہے کامن ٹریننگ کے بعد جب ان کی کامن ٹریننگ تقریباً دس ماہ کی ہوتی ہے جب یہ کامن ٹریننگ اپنی مکمل کر لیتے ہیں جنہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے تو ان لوگوں کو پھر اسپیشلائز ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے یعنی اگر انکم ٹیکس کے لوگ ہیں تو وہ پھر انکم ٹیکس اکیڈمی چلے جائیں گے یا انکم ٹیکس کی اپنی ہے وہ اگر فورن سروس کے ہیں تو وہ فورن سروس میں چلے جائیں گے اور اسی طرح سے جو جس آکوپیشنل گروپ سے بلانگ کرتا ہے وہ اپنی ریسپیکٹو اکیڈمی میں اسپیشلائز ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان تمام افسران کو جو ابھی تربیت کے پروسیس میں ہوتے ہیں ان کو ملٹری ٹریننگ یا ملٹری اٹیچمنٹ بھی دی جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے اور ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے ملٹری کے ساتھ بھی تاکہ انہیں یہ پتا چل سکے کہ ملٹری میں کی کیا اپنا جو ہے وہ سسٹم ہے تاکہ ان کو اس کی جو ریگر آف ملٹری ہے اس کا بھی انہیں ان کو پتا چلے ان کو معلوم ہو تو ان کی ملٹری اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر ان کی ملٹری اٹیچمنٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس تمام جو ٹریننگ اس دوران میں جو دی جاتی ہے جو امتحان کے بعد کامن ٹریننگ اور اسپیشلائز ٹریننگ اور ملٹری اٹیچمنٹ یہ تمام تربیت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری سروس ٹریننگ یعنی سروس میں آنے سے پہلے جس تربیت کی ضرورت ہے وہ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہی ایک طرح کی جو ہم نے جب ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کانسیپٹس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک جب کسی بھی امپلائی کو ریکروٹ کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے ایک طرح سے اورینٹیشن دی جاتی ہے یعنی آپ ریکروٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سوشلائز کرتے ہیں انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ادارے کے رولز کیا ہے اس کو چلانے کے طریقے کیا ہیں اگر کوئی لاز ہیں یا پروسیجرز ہیں ان کی بات کی جاتی ہے تو ایک طرح کا انہیں سوشلائز کیا جاتا ہے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے ان لوگوں کو ٹو دی گورمنٹ سیکٹر اور یہ کامن ٹریننگ اور جو دوسری ٹریننگ ہے جو اسپیشلائز ٹریننگ ہے اور ملٹری اٹیچمنٹس ہیں یہ ایک طرح کی آپ یوں کہہ لیں کہ ریکروٹمنٹ بھی ہے یعنی لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو سوشلائز بھی کیا جاتا ہے یا اورینٹیشن دی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے اس کی فنکشننگ کس طرح سے ہے ڈے ٹو ڈے پروسیجرز کیا ہیں تو یہ ایک طرح کی پری سروس یعنی سروس میں جانے سے پہلے کی تربیت ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ جو تربیت ہے وہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مڈ لیول ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ تقریباً جب افسران جو ہیں انیس بی ایس نائنٹین میں جب آتے ہیں تو ان کو مڈل لیول ٹریننگ دی جاتی ہے اور مڈ لیول ٹریننگ جو ہے وہ national institute of public administration میں دی جاتی ہے اور یہاں کی جو ٹریننگ ہے وہ کمپلسری ہوتی ہے for their promotion in B S twenty یہاں پہ ایک چیز میں اور ایڈ کرتی چلوں کہ جو national institute of public administration ہے وہ ملک کے چاروں صوبوں میں ان کی ادارے موجود ہیں یعنی national institute of public administration Punjab میں بھی ہے اور سندھ میں ہے کراچی میں لوکیٹڈ ہے اور نیپا کے نام سے کوئٹہ بلوچستان کے لیے اور اسی طرح سے NIPA N W F P Peshawar میں لوکیٹڈ ہے یعنی یہ جو ٹریننگ ہے اس میں جس لیول پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز اور پروونشل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں وہ یہاں پہ تربیت حاصل کرتے ہیں ایک بات یہاں پہ میں ایڈ کرتی چلوں کہ ہم بات کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں سلیکشن اور ریکروٹمنٹ کی لیکن جو پروسیجر یہ میں نے پہلے بھی بات کہی تھی لیکن پھر اس کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ جو سسٹم یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن اگر فیڈرل لیول پر ہے تو پروونشل پبلک سروس کمیشن چاروں صوبوں میں موجود ہیں اور پروونشل گورنمنٹس کے لیے جن لوگوں کی ریکروٹمنٹ پروونشل گورنمنٹس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ پروونشل پبلک سروس کمیشنز کرتے ہیں تو یعنی یہاں پہ یہ میں بتانا آپ کو چاہ رہی ہوں کہ national institute of public administration میں فیڈرل گورمنٹ کے امپلائیز بھی اور پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز بھی جو مڈل لیول پر ہوتے ہیں وہ تربیت کے لیے آتے ہیں تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مڈل لیول کی ٹریننگ کرتا ہے تربیت کرتا ہے اور یہاں پر اور یہ کمپلسری ٹریننگ ہے ایک چیز یہاں پر میں اور آپ کو ایڈ کرتی چلوں وہ یہ ہے کہ اب national institutes of public administration جو ہیں وہ نہ صرف جنرل ٹریننگ دیتے ہیں یعنی جنرل مینجمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے بلکہ وہاں پہ اسپیشلائز ٹریننگ بھی ہوتی ہے وقت جیسے جیسے تبدیل ہو رہا ہے تو ٹریننگ کا جو ایمفسز ہے وہ اسپیشلائزڈ اگر آئی ٹی کی ٹریننگ ہے تو آئی ٹی کی شارٹ کورسز بھی یہ ادارے جو ہیں وہ آرگنائز کرتے ہیں ریسنٹلی گورنمنٹ نے ٹریننگ کے اوپر بہت ایمفسس دینا شروع کیا ہے اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو امپلائیز جن کی training nineteen B S nineteen سے ٹوینٹی میں ہونی ہوتی تھی وہ تربیت کے لیے national institute of public administration میں آتے تھے لیکن بہت ایک گیپ تھا between pre service training and mid level training اور اس ریسنٹلی گورنمنٹ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ تربیت کا گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لہذا اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ ایسی ٹریننگ کی جائے سول سروینٹس کی جو اس گیپ کو ریڈیوس کرے اور اس سے پہلے کے لوگ بی ایس نائنٹین کی میں پہنچیں اور ان کے لیے یہ ایک کمپلسری چیز قرار دے دی گئی ہے کہ وہ training before they are promoted from eighteen to nineteen they will have to attend certain number of short courses before they are promoted to B S nineteen لہذا پہلے یہ چیز نہیں تھی کہ کمپلسری نہیں تھا گورمنٹ uh, امپلائیز uh, کے لیے کہ وہ short courses of different of management یا اسپیشلائزڈ کورسز جو ہیں وہ اٹینڈ کریں لیکن اب یہ کمپلسری ہو گیا ہے کہ before these employees are promoted to B S nineteen they have to undergo they have to complete certain number of short courses before they are promoted to nineteen اب جو ہائر ٹریننگ uh, ہے سینئر لیول کی مینجمنٹ ٹریننگ ہے جو بی ایس ٹوینٹی کے افسران کے لیے ہوتی ہے and that's the senior most level اس کی تربیت جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں ہوتی ہے یہاں پر بھی یہ کورس جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج کا کورس ہے یہ بھی مینڈیٹری ہے یعنی کمپلسری ہے for the promotion of officers from B S twenty to twenty one so they have to undergo this course of training which is of of duration of eighteen to twenty weeks اور یہ کورس uh, ان کے لیے کمپلسری ہے اگر ان کی پروموشن جو ہے بیس سے اکیس میں ہونی ہے تو یہ سینئر مینجمنٹ کا کورس ہوتا ہے اور یہ کورس جو ہے اٹ از ملٹی ڈسپلنری اور اس میں جو افسران کو ایک قسم کی جو uh, تربیت دی جاتی ہے it's more of at the policy making level کہ حکومت کی پالیسی بنتی کس طرح سے ہے اور اس کے لیے کون سے اہم کمپوننٹس ہیں جو پالیسی میں میں شامل ہونے چاہیے اور ایک براڈر پرسپیکٹو جو ہے سوسائٹی کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور یہ ٹریننگ جو ہے اس کی ڈیوریشن تقریباً اٹھارہ سے بیس ہفتے کی ہے یہ بات یہ کی ہے کہ اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے اور اسپیشلائز ٹریننگ کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں انکم ٹیکس کی ہے فورن سروس کی ہے کسٹمز والوں کی ہے ڈفرنٹ ادارے جو ہیں اسپیشلائز ٹریننگ کے جو کہ اسپیشلائز گروپ ہیں اکاؤنٹس والوں کی اپنی اکاؤنٹس اکیڈمی ہے اسی طرح سے جتنے آپ ہم نے آکوپیشنل گروپس دیکھے تھے پچھلے لیکچر میں ان تمام کی اپنی اپنی اسپیشلائز ٹریننگ ہے اکیڈمیز ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ ان کو اپنے ہی آکوپیشنز کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پرفارمنس ایویلویشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے پرفارمنس ایویلویشن کا ہم ذکر جو ہے اپنے جب تھیوریٹیکل ہم ایسپیکٹس پڑھ رہے تھے پرفارمنس ایویلویشن کا تو ہم نے ایک بتایا تھا کہ پرفارمنس ایویلویشن کی اہمیت کیا ہے وہ کیوں کی جاتی ہے اور اس کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کیا پیرامیٹرز ہیں اس کے اور یہاں پر صرف یہ بتانا مقصد ہے آپ کو کہ حکومت بھی پرفارمنس ایویلویشن جو ہے وہ اپنے امپلائیز کی کرتی ہے اور ان کا اس کا پرفارما ہوتا ہے which is called performance evaluation report اور یہ پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ جو ہے وہ اینوئل بیسس پر جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے اس کے تقریباً وہی پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے تھے کہ کسی بھی آفیسر کا سب سے پہلے اس رپورٹ یا فارم میں اس کا نام ہوتا ہے پھر اس کا ڈیزگنیشن یا ٹائٹل ہوتا ہے پھر اس کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے یعنی اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کی پھر کوالیفکیشن اور پھر یہ کہ اس نے ٹریننگ کی کوئی ضرورت ہے کوئی نئی ذمہ داریاں ہیں جس کے لیے نئی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو یہ پرفارمنس ایویلویشن جو ہے تقریباً مور اور لیس فارمیٹ وہی ہوتا ہے لیکن حکومت میں پرفارمنس ایویلویشن جو ہے وہ تقریباً سال کے بعد جو ہے وہ کی جاتی ہے ہر سال اس سے on the annual basis purpose کیا ہے پرفارمنس ایویلویشن کا پرفارمنس ایویلویشن کے جو آپ پرپز دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سلائڈ پہ دیے گئے ہیں اس کا آبجیکٹو ہے if you read it on the slide it is as follows it provide authentic record of the civil servant یعنی کسی بھی سول سروینٹ کا ایک آتھینٹک یعنی ٹرو ریئل جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس کا مقصد ہے اب یہ دوسرا سوال ہے کہ کیا یہ آتھینٹک ہوتا ہے یا نہیں that is a separate question but the purpose is that it does provide a true اور a real record of the performance of the government employee اور اے سیول سروینٹ دوسرا جو پوائنٹ ہے it is important for selection to new appointments چونکہ یہ جو پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ ہوتی ہے یہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ جو امپلائی ہے کیا because it contains the past record of the employee اس کا جو پچھلا ریکارڈ ہوتا ہے وہ تمام اس میں یعنی اس کی پرفارمنس کے بارے میں چونکہ دیا ہوا ہوتا ہے تو یہ رپورٹ یہ شو کرتی ہے کہ آیا یہ جو شخص ہے یہ جو امپلائی ہے کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو کوئی نئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے یا کوئی ڈفرنٹ کیونکہ ان رپورٹس میں امپلائیز کے بہت سے کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بھی ڈیفائن کیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل یہ دوں گی کہ کیا اس انڈیویجل میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کیا یہ گروپس کو لیڈ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے یا یہ کہ اس میں جو اسکلز ہیں جو اس کے انٹرپرسنل اسکلز ہیں یہ جابس کو پرفارم کرنے کے اسکلز ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ اس کو نئی ذمہ داری دی جائے تو اس طرح کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ چونکہ اس میں دیے ہوتے ہیں رپورٹ میں تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ امپلائی کی یہ بتا سکے کہ فیوچر ریسپانسبلٹی جو ہے وہ لینے کے قابل ہے یا نہیں تیسری چیز جو اس پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ کے مقصد میں شامل ہے وہ ہے it envelopes the other useful information about the individual like aptitude so اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو امپلائی ہے یہ سول سروینٹ ہے اس کے کیا ایٹیچیوڈز ہیں اور کیا ایپٹیچیوڈز ہیں یعنی اس کے کام کے علاوہ کوئی اور انٹرسٹ ہیں مثال کے طور پہ اگر there are people who are interested in doing certain you know just گوگر ہائیپوتھیٹیکل ایگزامپل کہ مثال کے طور پہ جو جاب پرفارم کر رہے ہیں وہ جاب ہے آف اے جنرل نیچر لیکن اس انڈیویجل کی اس امپلائی کے شاید انٹرسٹ ہوں جو ٹیکنیکل ہوں لیٹ سے فوٹوگرافی میں انٹرسٹڈ ہو یہ اس کی ایز اے ہابی ہو تو یہ بھی ایک اسکل ہے جو کہ may be becomes useful at certain point in time so یہ رپورٹس جو ہوتی ہیں other than ones on job that one is performing they also reflect the interest of the person other interest of the person in other areas which may become useful at some later point in time so یہ پرفارمنس ایویلویشن کی جو رپورٹس ہوتی ہیں امپلائیز کی یہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک مکمل انفارمیشن ہوتی ہے اس انڈیویجل کے لیے جس کے بارے میں وہ رپورٹ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے بریفلی کیونکہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو اور اس کی ایپلیکیشن کو بڑی ڈیٹیل میں ایک نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ صرف میں اس ایریے کو اس سبجیکٹ کو کیونکہ یہ بہت اہم ہے کسی بھی سول سروینٹ کی کام اس کی پرفارمنس میں تو یہاں پہ صرف اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس میں کر رہی ہوں اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ کسی کو جواب دہ ہونا تو سول سروینٹس آر اکاؤنٹیبل کس کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں یعنی کس کو جواب دہ ہوتے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ کیا یہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں نہیں ہم نے جیسے گورمنٹ کی اسٹرکچر میں دیکھا تھا کہ کسی بھی منسٹری کو ہیڈ کرتا ہے وہ منسٹر ہوتا ہے اور منسٹر کیا ہوتا ہے is a public representative right public representative یعنی اس کو لوگوں نے ووٹ دے کر چنا ہے اور he is expected to express the will of the public یا to express what the public wants اور نیڈس لہذا یوں کہہ لیں کہ منسٹر جو ہے ہیڈ آف دا منسٹری ہے اور جو سول سروینٹس ہیں وہ uh, کس کو کس کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈائریکشنز کہاں سے آتی ہیں ڈائریکشن آتی ہیں لیجسلیچر سے یعنی وہ لوگ جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ بنانی چاہیے سو آپ کیوں کہہ لیں کہ جو سول سروینٹس ہیں وہ انڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں پبلک کو ناٹ ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل کون لوگ ہوتے ہیں جو لیجسلیٹرز ہیں یعنی جو ووٹ لے کر آئے تو accountability of a civil servant is although is ultimately to the people but and the are but they indirectly accountable to people direct accountability جو ہے الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کس کی ہے جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اور جن کی پالیسیز کو سیول سروینٹس امپلیمنٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہم جو کہ سول سروینٹس کے کو کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول ان دا سینس کے یوں کہہ لیں کہ کنٹرول کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو آبجیکٹوز آپ کو دیے ہیں اگر آپ نے وہ آبجیکٹوز میں ڈیویشن ہو رہی ہے یعنی ہم اچیو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے we have to check that the objective should be achieved as they are originally delineated تو دو طرح کے کنٹرولز ہوتے ہیں ایک انٹرنل کنٹرول ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو اور دوسرا ہوتا ہے ایکسٹرنل کنٹرول یہ جو ایکسٹرنل کنٹرول ہے وہ کون کون سے کنٹرول ہیں ایکسٹرنل کنٹرول تین طرح کے ہیں لیجسلیٹو کنٹرول ہے پھر پبلک اوپینئن ہے اور پھر جوڈیشری ہے جو ایڈمنسٹریشن کی پرفارمنس کو یا ان کے کام کو ایک طرح سے کنٹرول کرتی ہے لیجسلیٹو کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے ویری بریفلی لیجسلیٹو کنٹرول یوں ہے کہ چونکہ جو سول سروینٹس ہیں وہ جواب دہ ہوتے ہیں اپنے منسٹر کو رائٹ جو ان کی منسٹری کو جس میں وہ کام کر رہے ہیں اس کو وہ ہیڈ کرتا ہے تو لہذا ہر منسٹری جو ہے اگر اس کی پرفارمنس ویسی نہیں ہے جس کی توقع کی جاتی ہے تو جب نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے تو کسی بھی منسٹری کو کوشچن کیا جا سکتا ہے اگر اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہ ہو یعنی this is a given rule this is a this is something which is given تو اس طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ there is a kind of a legislative control یعنی لیجسلیچر کا کنٹرول ہے ایگزیکٹو کے اوپر کیونکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جواب دے ہے ٹو دا لیجسلیچر تو یہ ہو گیا ایگزیکٹو کنٹرول دوسرا جو کنٹرول ہے وہ پبلک اوپینئن اس کو کہتے ہیں اب آ, اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے ایک لیکچر میں جب ہم کمپیئر کر رہے تھے کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ڈفرنس کیا ہے تو یہ ہم نے بات کہی تھی کہ جو پبلک سیکٹر ہے وہ is more open is more visible ایک ورڈ ہم نے یوز کیا تھا ویزبل اور ویزبل اس کس سینس میں ہے کہ میڈیا uh, جو ہے is one way which expresses the public opinion اور uh, جو میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ اخبار ضرور پڑھا کریں تو بہت سے کام جو uh, حکومت کے ادارے کرتے ہیں وہ پریس میں آ جاتے ہیں اور پریس میں جو چیز آتی ہے اس کو ایک طرح کا پبلک اوپینین ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپینین کو ایکسپریس کرتا ہے تو indirectly it's a kind of an external control تیسرا جو ہے وہ ہے جوڈیشری کا judicial control on the administrative side اور جوڈیشل کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے وہ یوں ہے کہ اگر کوئی ادارہ کچھ نیگلیجنس uh, کا uh, نیگلیجنس یعنی is not performing its duties is overlooking its duties is is being not vigilant تو یہ جو judicial branch of the government ہے they can take suo motu action یعنی وہ اپنے اون پہ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ اس eh, ادارے نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا میں آپ کو اس کی مثال یوں دوں گی کہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ میں this is again a supposition supposed example this may or may not happen in reality اور اگزامپل اس کا یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ فار ایگزامپل کسی جگہ پہ دیر واز اے وائلنٹ ماب یعنی کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ کر کے سے کہ پبلک پراپرٹی کو جو ہے وہ یا پبلک پراپرٹی کو یا پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا اب اس کے اوپر اگر پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یا کوئی کاروائی نہیں کی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو کی طرف جوڈیشری جو ہے وہ توجہ دلائے اور کہے کہ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اپنے اون پہ کیس کو جو ہے وہ شروع کر سکتی ہے اس طرح کی کافی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں جہاں پہ جوڈیشری نے سو موٹو یعنی آن اٹس اون ایکشن لیا اور ایڈمنسٹریشن کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف دلائی جو کہ ایڈمنسٹریشن نے یا تو اگنور کر دیا تھا ان یا کانشیسلی وٹ ایور تو اس نے جوڈیشری نے اس کی توجہ اس پرابلم کی طرف دلائی تو یہ ایک طرح کا ایکسٹرنل کنٹرول ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر یا executive branch of the government اب ہم بات کریں گے کہ انٹرنل کنٹرولز کیا ہیں انٹرنل کنٹرولز جو ہیں وہ رول آف کنڈکٹ جو ہیں کہ کس طرح سے جو ہے سول سروینٹ امپلائیز نے اس کو ان کا بہیویئر کیا ہونا چاہیے when they are in the office so this is called conduct rules اس کے علاوہ جو so this is a kind of again یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ کنڈکٹ رولز جو ہیں وہ کہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں وہ سول سروینٹ ایکٹ ہے جس میں سیول سروینٹس کا کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے it very minutely gives the details of the conduct دوسری چیز جو انٹرنل کنٹرولز میں آتی ہے وہ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز ہیں یعنی ایفیشنسی اور ڈسپلن رولز کیا چیزیں ہیں جو کہ وائلیٹو ہیں رولز کے یا ڈسپلن کے وائلیٹو ہیں تو یہ بھی سول سروینٹس ایکٹ میں اس کے ایک پروسیجر ہوتا ہے اگر سول سروینٹ وائلیٹ کرے کوئی کسی رول کو یا کوئی ڈس اوبیڈینس شو کرے جس کو رولز میں دیا ہوا ہو which is considered to be a disobedience then under those rules the civil servants are punished whatever دیول آف وائلیشنز اس کے مطابق ان کو اس کی سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے تیسری چیز جو ہے وہ گریوینس سیل ہیں گریوینسز سیلز جو ہیں وہ اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ گورمنٹ امپلائیز اپنی گریوینسز کے لیے بھی اور پبلک جو ہے وہ اپنی گریوینسز جو ہے یعنی اگر عوام کو کوئی شکایات ہیں تو وہ اپنی شکایات جو ہیں وہاں پہ درج کرا سکتے ہیں اور اس طرح سے it's a kind of a control on bureaucracy to comply with rules with the policies جو کہ ان کی ذمہ داری ہے پھر فائنلی آتی ہے حیرار کی اور جیسے اس چیز کو ہم تھرو آؤٹ پبلک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ہیراکی جو ہے یہ بھی ایک طرح کا انٹرنل کنٹرول ہے اب آپ پوچھیں گے کس طرح سے انٹرنل کنٹرول ہے بات بڑی آبویس ہے آبویس اس طرح سے ہے کہ ڈفرینٹ لیولز ہوتی ہیں گورمنٹ کی جو ہیں اور ان لیولز پہ آپ دیکھیں کہ there is always a boss and a person below and then a person below اب جب بھی کوئی ڈسیزن جو ہے وہ لیا جاتا ہے تو it starts from the top and goes to the bottom level and from the bottom level to the top level تو اس طرح سے ہر لیول پر وہ جو ڈسیزن ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ اسکروٹنائز ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کا کنٹرول ہے جو کہ بیوروکریٹک uh, آرگنائزیشنز جو کہ ہیراکیکل ہوتی ہیں in nature they exercise that control on individuals who are working so ایک فیصلہ جو ہے وہ بہت سی لیول سے گزر کر فائنلائز ہوتا ہے تو ایک طرح کا اٹس انٹرنل کنٹرول پھر فائنلی ہے محتصب اور آپ نے اس کا جو ہے وہ نام سنا ہوگا کہ اگر اگین پبلک کو کوئی شکایات ہیں کسی بھی سرکاری ادارے کے خلاف خواہ وہ وابڈا ہو یا کوئی اور لوکل سینیٹیشن ایجنسی ہو وٹ ایور اٹ از تو وہ اپنی شکایت جو ہے محتصر یا امبڈسمین کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ اس چیز کو بہت ہی تھریڈ بیئر کہہ لیں یا بہت ہی مائنیوٹلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ شکایت جو ہے وہ جینون ہے یعنی وہ شکایت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے آیا واقعی ہی جو ایشو ہے یا جو پرابلم ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے ہے یا عوام جو ہیں وہ رول کو سمجھ نہیں پائے ہیں تو اس تمام چیز کو تھرلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اسکروٹنائز کیا جاتا ہے اور پھر جو متصب ہوتا ہے وہ اس چیز پہ فیصلہ دیتے ہیں اور اگر فیصلہ ادارے کے خلاف ہو رائٹ right? تو پھر ادارے کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے اس جو محتسب نے ڈسیزن دیا ہے اس ڈسیزن کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے تو یہ ہے internal control and external control ان کی ہم مزید تفصیل میں بات کریں گے جب ہم ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل کنٹرولس کی بات کریں گے تو یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بات ہیومن ریسورس کے کانٹیکسٹ میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کی یہ اہمیت ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا جو لوگ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایک ایک سسٹم میں ایک ایک سیٹ اپ میں it is scrutinized and it is watched by so many agencies which are internal and which are external so اس میں انڈیویجلز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں اس ویلویشن میں اور اس میں جو ہیں وہ گروپس بھی جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں ادارے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا اور انڈیویجلس بھی ہوتے ہیں تو یہ کنٹرول میکنیزمس جو ہیں یعنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ ایک اہم ایریا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں خاص طور پہ پرفارمنس ایویلویشن میں اب کوشچن یہ ہے کہ how is human resource management done partly ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ سول سروینٹس سروینٹس ایکٹ 1973 ہے اور دوسرا ڈاکیومینٹ جو ہے جس کو ایسٹا کوڈ کہا جاتا ہے اٹس اے ولیومنس ڈاکیومینٹ ابھی آپ کو اسٹیج پر اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لیٹر اسٹیج پہ اگر آپ human resource management public sector میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم کمپینڈیم آف ویریس لاز ہے جو جس میں تمام وہ تمام قوانین یا تمام وہ رولز دیے ہوئے ہیں جو سول سروینٹس کے بہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں یا ریگولیٹ کرتے ہیں تو this compendium I said as a set is called ESTA code and civil servants act 1973 The Civil Servants Act 1973 defines اب ہم نے in one of the lecture ہم نے ڈیفینیشن دی تھی سیول سروینٹ کی لیکن اس کی ایک لیگل ڈیفینیشن ہے سیول سروینٹس کی جب ہم نے اس وقت بات کی تھی سول سروینٹس کو ڈیفائن کیا تھا in one of the lectures تو اس وقت ہم نے اس کی ڈیفینیشن یوں دی تھی کہ in a very generic sense لیکن اگر آپ لیگل ڈیفینیشن دیکھیں سول سروینٹس کی جو کہ سول سروینٹس ایکٹ 1973 میں دی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے civil servant means a person who is a member of all Pakistan service or of a civil service of the federation or who holds a civil post in connection with the affairs of the federation including any such post connected with defence یعنی سول سروینٹ وہ ہے جو فیڈریشن اور فیڈریشن کا کانسپٹ کیا ہے federation is comprise of the central government and its four units four units کیا ہیں the four provinces and that constitute central government and the four the governments of the four provinces it constitutes the federation تو جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں خواہ وہ سینٹرل گورمنٹ میں ہوں یا وہ پروونشل گورمنٹ میں ہوں and any such post connected with defence ان کو وہ کہلائیں گے civil servants but this definition does not include لیکن اس میں کن لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا تو جیسے کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ شامل نہیں ہیں but it does not include person his on deputation to the federation from any province or other authority یعنی جو پروونس سے فیڈریشن میں جائے گا یا کسی اتارٹی میں ہے یا یعنی کسی اٹانومس باڈی میں ہے اور ہم نے آئی ایم شیور یہ ڈیفینیشن کسی پوائنٹ پہ دی تھی کہ اتارٹی اور اٹانومس باڈیز کیا ہوتی ہیں دے آر انڈیپینڈنٹ اگرچہ یہ گورنمنٹ کے ایکٹ uh, کے ذریعے ہی کریٹ کی جاتی ہیں لیکن یہ اتارٹیز جو ہوتی ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس ہوتی ہیں تو اس کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ نہیں کنسیڈر کیے جاتے ایز سیول سروینٹس تو دوسرے کیا ہیں جو سیول سروینٹس نہیں کنسیڈر uh, کیے جاتے a person who is employed on contract یعنی جو کانٹریکٹ پر ہے وہ بھی سیول سروینٹ نہیں ہے اور آن work charge basis or who is paid from contingency تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈ ہیں ورک چارج بیس کیا ہوتا ہے ورک چارج بیس کہا جاتا ہے یعنی آپ کو ڈیلی بیسس کے حساب سے اگر دیا ویجز سیلری ملتی ہے گورنمنٹ کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ڈیلی بنیاد پر تنخواہ ملتی ہے تو ان کو ہم جو ہے سول سروینٹس نہیں کنسیڈر کرتے اسی طرح سے جن کو کانٹیجنسی یعنی جو کسی بھی ادارے کا بجٹ ہوتا ہے اور اس میں کسی خاص ہیڈ سیلری کے ہیڈ سے تنخواہ نہیں ملتی بلکہ مسلینیس ہیڈ سے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی سول سروینٹ کنسیڈر نہیں کیے جاتے اور تیسری جو کیٹیگری سول سروینٹس میں شامل نہیں ہے وہ ہے a person who is worker or workman as defined in the factories act nineteen تو وہ تمام لوگ جو کہ فیکٹریز میں ملازم ہیں اور فیکٹریز اس لیے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ فیکٹریز کا ذکر یہاں پہ کیوں آ گیا وہ اس لیے اس چیز کو ڈیفائن یہاں پہ کلیئرلی کیا گیا کہ بہت سے ایسے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں خاص طور پہ پبلک سیکٹر کارپوریشن کیونکہ ایک زمانے میں گورنمنٹ جو ہے وہ سیمنٹ کی پروڈکشن میں بھی تھی فرٹیلائزر بھی پروڈیوس کرتی تھی تو ان کی فیکٹریز تھیں جو جہاں پہ سیمنٹ وغیرہ بنتا ہے یا فرٹیلائزرز ہیں تو یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ جو ملازمین فیکٹریز ایکٹ کے تحت آتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سول سروینٹس کنسیڈر کر لیں تو لہذا یہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ ورکر اور اے ورک مین جو کہ فیکٹریز ایکٹ 1934 کے تحت کام کر رہے ہیں وہ اس ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے سول سروینٹ ایکٹ یہ بڑا کلیئرلی ہر چیز کو ڈیفائن کرتا ہے اور فرسٹ آف آل وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ سول سروینٹس کیا ہیں اور پھر اس میں جو اہم چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی اور آپ کے لیے اس اسٹیج پر جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ڈسپلن کے بارے میں کہ ڈسپلن اور ایفیشنسی جو ہے وہ کس طرح سے انہیں پرفارم کرنا چاہیے پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سول سروینٹس کو اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے اور اگر وہ پراپرٹی خریدیں یا بیچیں تو بھی انہیں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے تو رولز جو ہیں جو کہ پیپر میں لکھے ہوئے ہیں وہ بڑے کمپریہنسو بہت کلیئر اور بہت یوزفل ہیں آ, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم ان رولز کی ہمارے ملک میں کتنی انفورسمنٹ ہے تو یہاں تک یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو human resource management public sector میں ہے دس از گورنڈ بائی یا regulated by set of rules a set of laws that has passed by the parliament اب ہم یہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کور کیا ہے جو چیزیں آج ہم نے بائی اینڈ لارج جو ہے وہ کور کی ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو سیکٹر ہے پبلک سیکٹر ہے وہ کیا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ریکروٹنگ آرگنائزیشن جو ہے وہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو جس کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سال ایگزامس کو اناؤنس کرے اور ان لوگوں کو سلیکٹ کرے جو کمپیٹیو ایگزامینیشن کے ذریعے سول سروس میں شامل ہونا چاہتے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یہ دونوں مل کے اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو میرٹ کے اوپر سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ کون سے کون کون سے لوگ ہوں گے اور ایک میرٹ لسٹ بنائی جاتی ہے جس کے مطابق جو نئے آنے والے ہوتے ہیں اداروں میں جو کمپیٹیو ایگزامینیشن کے ذریعے آتے ہیں وہ ان کو جس کے مارکس جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کو اپنی چوائس کا گروپ آکوپیشنل گروپ جو ہے وہ ملتا ہے so federal public service commission and establishment division they uh, they form that who will be selected تو یہ ایک چیز ہم نے آج دیکھی کہ اس کی کیا اور اسی میں اورینٹیشن جو ہے وہ بھی ہوتی ہے دوسرے جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے پرفارمنس ایویلویشن پرفارمنس ایویلویشن کی ہم نے دو چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں جن کو ہم نے ایگزامن کیا ایک تو ہم نے دیکھا there is a set of rules یعنی کنڈکٹ uh, رولس جو ہیں uh, وہ اس میں آتے ہیں اور دوسری جو چیز ہم نے دیکھی کہ جو کنٹرول میکنزم ہے کہ کس طرح سے اداروں کے اندر جو ہے پرفارمنس کو کنٹرول کیا جاتا ہے ایکسٹرنلی کس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں and within the organization جو ہے ان کے کنٹرول میکنیزمس کیا ہیں اور کنٹرول کا پرپز جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اس کا مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے جو ادارہ کریٹ کیا گیا ہے وہ ادارہ جو ہے وہ اس کے مطابق پرفارم کرے تو یہ چیز دیکھی پھر ہم نے ٹریننگ کو ایک کمپریہنسو طریقے سے دیکھا کہ ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح سے پبلک سیکٹر میں کنڈکٹ کی جاتی ہے رائٹ سو ٹریننگ ہم نے دیکھا کہ three level of training pre service training ہے اور اس کے بعد مڈ لیول ٹریننگ ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سینئر لیول ٹریننگ اور یہ بھی ہم نے بات کی کہ پبلک سیکٹر میں اب نئے ریفارمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ریفارمز یہ ہیں کہ ٹریننگ کو مزید ایمفسائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے دس از اندر ایسپیکٹ کہ training is now more strengthened and the purpose of strengthening the training is that to improve the capacity to improve the performance of the organization and to improve the capacity and performance of individuals working in the organization so یہ ایک چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی پھر ہم نے جس چیز کو کور کیا اس کو صرف انٹروڈیوس کیا ہے اس کو مزید الیبوریٹ کریں گے in our future subject which is yet to come is the concept of accountability یعنی کیا کانسیپٹ ہے اکاؤنٹبلٹی کا کس کو جواب دے ہیں کس طرح سے امپلائیز جو ہیں وہ ان کو کیا میکنیزمز ہیں اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے we have just introduce the topic of accountability we will go in more detail about accountability in the future lectures but today we have completed the subject of human resource management as applied in the public sector organization اور آپ نے دیکھا کہ وہ تمام جو تھراٹیکل فریم ورک جس کی ہم نے بیک گراؤنڈ ڈیولپ کی تھی اس کی ایک سمپل اس آج کے لیکچر میں ہم نے صرف آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپوجر دیا ہے کہ پبلک سیکٹر میں بھی ایک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک سسٹم ہے ایک پراپر سسٹم ہے جو ایک رولز اور لا کے تحت کام کرتا ہے تو جب بھی آپ یہ ٹاپک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ہے اس کو جب بھی آپ فردر ایکسپلور کریں کیونکہ یہ بھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جب یہ ٹاپک انٹروڈیوس کیا تھا کہ یہ پورا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا سبجیکٹ uh, ہے it's a one semester course تو اگر آپ فردر جب بھی اس کو uh, اگر آپ اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ کو تو جب بھی فردر ایکسپلور کریں اور خاص طور پہ پبلک سیکٹر کے لیے تو آپ پھر فردر ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں آپ کو جو نئی ڈیولپمنٹس ہے وہ آپ کو میرے لیکچر نوٹ سے مل جائیں گی اور جو اس کی ہسٹوریکل uh, کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جو پرسکرائب ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں تو یہ آج کے لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے اور کیپ اسٹارٹنگ اس وقت تک خدا حافظ